بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو بارہ بوجھ اللہ تعالی ہم سب سے گناہوں کا بوجھ ہٹائے ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں اپنا بنا لے بوجھ آج کل پاکستان میں بوجھ کا تذکرہ عام ہے ایک لیڈر بولا مجاہدین ہم پر بوجھ ہیں ہمیں وقت دیا جائے مزید ڈالر دیے جائیں تاکہ ہم اس بوجھ کو اتار پھینکیں ایک بھورے رنگ کے دیسی صحافی نے بھی یہی لکھا کہ مجاہدین پاکستان پر بوجھ ہیں مجاہدین کی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا مجاہدین کو جہاد سے توبہ کر لینی چاہیے سیاست میں آ جانا چاہیے انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے خارجی وزیر نے کشمیری مجاہدین کو بوجھ قرار دے دیا ہے سبحان اللہ وہ لوگ جو خود اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک ناپاک بوجھ ہیں وہ لوگ جو دن رات گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر لاد رہے ہیں وہ لوگ جن کی عیاشیوں اور بدعنوانیوں نے پوری قوم کو بوجھل کر رکھا ہے وہ ان اللہ والوں کو بوجھ قرار دے رہے ہیں جو دن رات اس امت کو غلامی کے بوجھ سے نکالنے کی محنت کر رہے ہیں ہاں ایک دن آئے گا اور وہ دن ضرور آئے گا جب یہ زمین خود بولے گی اور گواہی دے گی تب وہ بتا دے گی کہ زمین پر بوجھ کون تھا اور زمین کی راحت کون لوگ تھے یوم ای دن توحد اخبارہ اخبار گدے کا بوجھ گدھا بوجھ اٹھاتا ہے اس لیے اس کی قدر کی جاتی ہے اگر وہ بوجھ نہ اٹھائے تو کون اسے پالے گا اور کون اسے گھاس ڈالے گا کہتے ہیں کہ ایک گدھے پر اس کے مالک نے نمک کی بوریاں لاد دیں راستے میں پانی کا ایک نالا آتا تھا گدھا اس میں اترا تو نمک پگھلنے لگا اس نے فوراً بریک لگا لی اور پانی میں کھڑا رہا زیادہ نمک پانی میں گل گیا گدھا پانی سے باہر نکلا تو اس پر سے کافی بوجھ ہلکا ہو چکا تھا وہ اپنی عقل مندی اور دانشوری پر خوش ہوا اس نے اپنے دوست گدوں کو بھی یہ راج بتانا شروع کر دیا بوجھ ہلکا کرنا ہے تو پانی میں اتر جاؤ اور اس میں کچھ دیر کھڑے رہو جب نکلو گے تو بوجھ اتر چکا ہوگا ایک گدھے پر اس کے مالک نے روئی یعنی کپاس لاد دی سردی کا موسم تھا کپاس ویسے ہی ہلکی پھلکی تھی اور ساتھ گدے کی پیٹھ کو بھی گرم کر رہی تھی مگر گدھا عقل مندی اور دانشوری پر اتر آیا اس ہلکے سے بوجھ کو بھی اتارنے کے لیے پانی میں جا کھڑا ہوا روئی میں جب پانی بھرتا گیا اور گدے کا بوجھ بڑھتا گیا وہ جب پانی سے نکلا تو بوجھ کی وجہ سے کمر ٹوٹ رہی تھی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور گرم روئی اب بھاری اور ٹھنڈی برف بن چکی تھی تب گدھا چیخ رہا تھا کہ مجھ پر بوجھ ہے مجھ پر بڑا بوجھ ہے کسی عقل مند نے کہا اے گدھے تم پر تو نرم کپاس لدی تھی خود تمہاری غلطی کے اس کپاس کو تم پر بوجھ خود تمہاری غلطی نے اس کپاس کو تم پر بوجھ بنا دیا اب بوجھ کو نہیں اپنی عقل کو ملامت کرو حقانی مجاہدین نے بیس سال تک شمالی وزیرستان کی حفاظت کی وہ نہ ہوتے تو بنو یا ڈیرہ اسماعیل خان تک افغان بارڈر پہنچ جاتا کشمیر میں جہاد کرنے والوں نے انڈیا کو جموں کے میدانوں اور پہاڑوں میں اٹکا دیا وہ نہ ہوتے تو انڈیا پاکستان کے مزید ٹکڑے کر چکا ہوتا اہل پاکستان کے لیے روئی اور کپاس کی طرح نرم مجاہدین کبھی پاکستان پر بوجھ نہ تھے مگر جب کوئی گدھا غیر ملکی صحافیوں کے نالے میں جا کھڑا ہو خود سر سے پاؤں تک احساس کمتری میں ڈوبا ہوا ہو اسے نہ ماضی کا ادراک ہو نہ مستقبل کی فکر تب گورے صحافی اسی نرم روئی پر پانی ڈالنے لگتے ہیں اور گدھا چیخنے لگتا ہے کہ یہ روئی ہم پر بوجھ ہے بس ہمیں وقت دو ڈالر دو ہم اس بوجھ کو اتار پھینکیں گے گدھے بیچارے پر ترس آتا ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے گی کبھی بھی نمک اور روئی میں فرق ہے بابا سری لنکا والوں نے بتایا کہ ہم نے تمل باغیوں کو ختم کر دیا برطانیہ والوں نے بتایا کہ ہم نے آئرلینڈ کے باغیوں کو ٹھنڈا کر دیا اور اس طرح کی بعض اور خبریں ہمارے لبرل لفافے جب یہ خبریں پڑھتے ہیں تو ان کے حوصلے کچھ ابھرنے لگتے ہیں کاش مسلمان مجاہدین بھی ختم ہو جائیں ان کا بھی مکمل صفایا ہو جائے بس یہی ان کی زندگی کا بڑا مقصد ہے مگر ہائے بیچارے گدے یہ نمک اور روئی کا فرق نہیں سمجھتے وہ جہاد اور جنگ میں فرق نہیں سمجھتے یہ مجاہد اور جنگجو کا فرق نہیں سمجھتے تھوڑا سا سوچو کہ اگر جہاد اور مجاہدین نے ختم ہونا ہوتا تو وہ بش کے زمانے میں ختم ہو جاتے بش نے چالیس ممالک ساتھ لے کر ان پر حملہ کیا تھا مگر جہاد بڑھ گیا مجاہدین پھیل گئے اگر جہاد اور مجاہدین نے ختم ہونا ہوتا تو وہ اوباما کے آٹھ سالہ دور میں ختم ہو جاتے جب اس نے خوج سے شناہ تک ڈرون حملوں کا ایک طوفان برپا کر دیا تھا مگر جہاد پھیل گیا مجاہدین بڑھ گئے اگر جہاد اور مجاہدین نے ختم ہونا تھا تو مشرف اور زرداری کے زمانے میں ختم ہو جاتے یہ دونوں دین کے بھی دشمن ہیں اور جہاد کے بھی اور تمام اختیارات ان کے ہاتھوں میں تھے مگر جہاد طاقتور ہو گیا اور مجاہدین مضبوط ہو گئے جب اتنے ذہین با اختیار اور چالاک لوگ اتنی طاقت استعمال کر کے بھی جہاد اور مجاہدین کا خاتمہ نہیں کر سکے تو اب نیم پاگل ٹرمپ بے عقل بے وقوف مودی اور گردن تک بے عنوانی میں دھسی ہوئی نون لیگ کس طرح سے جہاد اور مجاہدین کا خاتمہ کر سکتے ہیں وہ جہاد جس کی بنیاد قرآن مجید میں ہے وہ جہاد جس کی جڑیں کلام اللہ میں ہیں وہ جہاد جو امانت و شجاعت پر قائم ہے وہ جہاد جو اہل اسلام کے لیے روئی اور ریشم کی طرح نرم اور اہل کفر کے لیے آگ سے زیادہ گرم ہے وہ جہاد ختم نہیں ہو سکتا ہاں اللہ کی قسم ختم نہیں ہو سکتا وہ تب ختم ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما کر قیامت لانے والی گھڑی بالکل قریب فرما دیں گے تب زمین پر صرف لبرل لوگ رہ جائیں گے پورے کے پورے لبرل پاکستان کے اکثر وزراء کی خلوتوں کی طرح لبرل غیر ملکی این جی اوز میں پلنے والی گندی مچھلیوں کی طرح لبرل تب سور پھونک دیا جائے گا زمین کو الٹ دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا اس لیے جہاد کو بوجھ سمجھنے والوں کو یہ بوجھ اٹھانا ہی پڑے گا اور اگر جہاد واقعی ان کے لیے بوجھ ہے تو ان کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ یہ بوجھ اور بڑھے گا اور بڑھے گا قرآن یہی بتا رہا ہے احادیث مبارکہ میں یہی سمجھایا جا رہا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تلوار لیے زمین پر اترنے کو تیار بیٹھے ہیں اور کسی غیور مسلمان ماں کی گود امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ہری ہونے والی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی علی سیدنا محمد علیہ و صحبی وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا اللہ محمد الرسول اللہ